خدا کی قسم اسرائیلی کمانڈوز مسلمانوں کے پیشاب کے قطروں کے برابر بھی نہیں ہے انڈیا کے کمانڈوز مسلمانوں کی تھوک کے برابر بھی نہیں ہے وہ کہاں ان اللہ کے شہروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں جن کی ماں نے انہیں حلال دودھ پلایا ہے جنہوں نے اپنے باپ کے خوبصورت چہرے کو بچپن سے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے ان کے کمانڈوز شراب پیتے ہیں میرا نوجوان زمزم کے لیے ترستا ہے حوض کوسر کے لیے ترستا ہے ان کے کمانڈوز اپنی بندوق کا سہارا رکھتے ہیں میرا مجاہد اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے ان کا کمانڈوز اپنی گولی خود چلاتا ہے میرے مجاہد کی گولی میرا رب چلاتا ہے میرا رب پہنچاتا ہے انہوں نے بد کا دودھ پیا میرے مجاہد نے اپنی عظیم ماؤں کا دودھ پیا ہے ان کی جیب میں فلم ایکٹریسوں کے فوٹو ہوتے ہیں میرے مجاہد کی جیب میں رب کا قرآن ہوتا ہے ان کی زبان پر گانے ہوتے ہیں میرے مجاہد کی زبان پہ یاسین شریف کا ورد ہوتا ہے تم کہاں ان مجاہدوں کا مقابلہ کر سکتے